ابو اسامہ نے ہم سے بیان کیا کہا ہمیں عبید اللہ نے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سے روایت کی انہوں نے نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مزابنہ منع فرمایا اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے تازہ پھل کو خوش کھجور کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض اور انگور کو منقع کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض فروخت کیا جائے اور کسی بھی پھل کو اندازے کی بنیاد پر اسی طرح فروخت کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیانوے